دوام کھلے ہوئے گلاب رخ ہرے بھرے جوان تن دراز پیڑ وقت کی زمین پر کھڑے ہوئے پرکاش کی تلاش میں امید سینچتے ہوئے لہک چہک فضاؤں میں دمک رواں رواں دل اور جگر تپا تپا دہکتی شوق حسرتیں ہر ایک مس گمان گدگدی میں میل کی امنگ ہونٹ کے نشان آن آن گردنوں پہ نور کے خوشبوئیں نفس نفس سلال خضر کی مٹھاس دوام تھا قدم قدم کہاں گئے